اور جب آدمی کو تکلیف پہنچت ہے ہمیں پکارتا ہے لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہچنی پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا انہیں بھلے کر دکھائے ہیں حد سے بڑینی والے کو ان کے کام